الرحیم اکبر بادشاہ نے ایک تجربہ کیا تھا علی صاحب لاہور میں اب گونگ محل ایک محلہ ہے نا گونگ محل ہاں جی۔ لاہور میں بھی ایک محلہ ہے اس کو کہتے ہیں محلہ گونگ تو اس میں گونگ محل کی ایسی تاریخ ہے کہ اکبر بادشاہ نے ایک تجربہ کیا وہ تجربہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ یہ جو بچے بولنا سیکھتے ہیں یہ دوسرے آدمی کو بولتا سنتے سنتے پھر سیکھتے ہیں تو اس کے لیے اس نے ایسا حل بنایا کہ اس میں بچے رکھے نئے پیدا شدہ بچے رکھے کہ ان کو کسی ایسے آدمی سے واسطہ نہیں پڑا جو باتیں کرتا ہو گونگے اس کے ملازم رکھے جب وہ بچے بڑے ہو گئے بولنے کی عمر میں داخل ہو گئے تو گونگے تھے سارے گونگوں کی طرح اشارے کرتے تھے ان کو بولنا نہیں آتا تھا تو واقعی اس زمانے میں پہلا سائنسی ریسرچ پروجیکٹ اس نے چلایا ہے تو وہ محلہ گونگ مال کے نام سے مشہور ہو گیا تو یہ یعنی انسان کے اندر جو کچھ بھی آتا ہے کچھ تو قدرتی فطری باتیں ہیں نا پیدا ہوتا ہے یہ بچہ منہ مارنا شروع کر دیتا ہے ماں کا دودھ بالغ ہوتے ہی اس کو عورت کی خواہش محسوس نہ ہے یہ تقاضائے فطریہ ہیں اس کے لیے تربیت کی ضرورت نہیں ہے اور خود بخود آدمی کے اندر پیدا ہوتے آتے ہیں مفتی شفیع صاحب نے مارف القرآن میں لکھا ہے نا کہ جی کس طرح کل کل اللہ کس طرح آئے سم مہادا جی سم اللہ خالہ کا لشہ شہید ہے کیسے اس سے پہلے سم مفہوم ایسا کے کہ اللہ تبارک نے چیزوں کو پیدا کیا سب چیزوں کو پیدا کیا پھر ان کو ہدایت دی تو سب چیزوں کی ہدایت کیا ہے یہ ستون کی اور پتھر کی کیا ہدایت ہے اور درخت کی کیا ہدایت ہے بیج کی کیا ہدایت ہے بیج کا پھٹنا اس کا پودا نکلنا جڑ کا نیچے کو جانا پانی کھینچنا اور پتوں کے اوپر روشنی کی طرف جانا روشنی حاصل کرنا یہ اس کی ہدایت ہے جو کہ فطری ہے اور جو اس کے مطابق چلتی ہے پھر دوسری جو ہے تو وہ یہ نباتات کی اپنی ہدایت ہے ہدایت ہے جماعت کی اپنی ہدایت ہے اور حیوانات کی اپنی ہدایت ہے پھر سے آگے بڑھتے ہیں پھر انسانوں کی ہدایت آتی ہے تو وہ ہدایت خاصا ہے اگر کی روشنی میں جائز ناجائز کو سمجھنا حق نہ حق کو سمجھنا یہ ساری باتیں ہاں، تو بات گنگ مال کی تھی اکبر بادشاہ کے تو بچے بولنا نہ سیکھ سکے تو ایسا ہی انسان جو ہے یہ بنتا ہے گرد و پیش کا ماحول اس کو بناتا ہے اور بگاڑتا ہے جیسے بجے فرمایا گیا کہ ہار پیدا ہونے والا نئے فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر والدین یا کو یہودی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا لیتے ہیں تو عیسائیت کا نظریہ تو یہ نہیں ہر ایک ناپاک پیدا ہوتا ہے اور ہمارے ہاں یہ ہر ایک پاک پیدا ہوتا ہے پھر گرد و پیش جو ہے تو اس کو بناتا بگاڑتا ہے تو اس میں ہم آپ سوچیں گے کہ جب اس کے ماں باپ نے یہودی عیسائی بنا دیا تو پھر اس پر اللہ کے ہاں سے پکڑ کیسے ہے تو ماں باپ نے بنا دیا ہاں۔ تو یوں ہوتا ہے کہ انسان نفسیات والے کہتے ہیں کہ انسان کی پہلی عمر جو ہوتی ہے بچپن اور بچپن میں آدمی معلومات کو جمع کرتا ہے کم بچہ کوئی اور پتھر کی نگاہ ڈالتا ہے معلومات کو جمع کرتا ہے ساری معلومات کو جمع کر کے ذہن میں ڈالتا ہے پھر بالغ ہونے کے بعد اس پر غور کرتا ہے اور غور کرنے کے بعد پھر ارادی طور سے اس کو لیتا ہے یعنی پھر ارادی طور پر لیتا ہے اس کو بعض اوقات سے لڑکے پورا کر پوچھا کرتے یونیورسٹی جی کے جی جن کے بعد ہدایت ہی نہیں پہنچی ہے ان کا کیا قصور ہے میں سے میں پوچھا کرتا ہوں کہ کیا ہر روز تیرے دل میں یہ خیال نہیں آتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں خدا ہے کہ نہیں ہے آخرت ہے کہ نہیں ہے یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں اسلام ہے یہ حق ہے کہ نہیں ہے آتا رہتا ہے کہ نہیں آتا یہ تو آتا رہتا ہے یہ ہوتا ہے القائے شیطانی ایسے کفار کے قلوب پر القائے رحمانی ڈالا جاتا ہے حق کی طرف آنے کو حق کے قبول کرنے کو اور وہ اس پر جب آتا ہے الکا آتا ہے اس کو بار بار رد کرتا ہے بار بار رد کرتا ہے اور رد کرتے کرتے کرتے کرتے تو ایسا وقت آ جاتا ہے کہ جب اس کا رد کرنا مور کی حد تک ہو جائے تو بس پھر اس کے بعد وہ الکا آنا بند ہو جاتا ہے اور نئے الکا اس کو تو اس کو بھی ہوتا رہتا ہے اب اس کا کوئی والا جو ہے تو علماء اسلام نکالیں کوئی کتابوں سے ہم ہاں، نے جس بات کو محسوس کیا اس کو آپ کو بتا دیا جی۔ تو اس کو راستہ بند کرتا ہے آدمی پھر اس کو وہ چیز بند ہو جاتی ہے تو ایسے ہی یعنی یہ جو سورج میں فرمایا گیا ہے کہ ناخلت والا انسان حلت حال انسان ہے خری من الدہر لم یکن شعیب مذکورہ کیا انسان کا وقت نہیں گزرا کہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا انخل انسان ہے کہ انسان کو دو نطفوں کے ملنے سے بنایا گیا لالنا سمیع بصیرہ اس کو سننے والا اس کو دیکھنے والا بنایا زیادہ سیکھنا سننے سے ہوتا ہے اس لیے نابینا لوگ بڑے بڑے لما بڑے بڑے مفتی رہے ہیں زیادہ لوگ تو نابینا سے کڑ کر کے اتنا آنکھیں بڑی نعمت ہیں کان آنکھوں سے زیادہ بڑھ کر نعمت اس لیے پہلے کان سمین کو پہلے کھا گیا پھر بسیرا کو کھا گیا کہ نابینا لوگ سارے کام سیکھ لیتے ہیں میں نے ایک پروفیسر انگریزی کا نابینا دیکھا ہے اور شاید دوسرا بھائی اس کا ریاضی کا ٹیچر تھا یا کیا تھا اس کو میں نے دیکھا پھر وہ اپنے یہ سرگودا کا واقعہ وہ یادی والا اپنے ایک بکسا لایا اس بکسے میں ایک تختیاں تھیں ان تختیوں میں پھر اس کا سارا ایک دو سے اور اس کا پھر تقسیم اور ساری ترتیبیں اس تختی کے اندر لکڑیوں میں چھوٹے چھوٹے تیلیاں ڈال کر وہ ہوتی تو مجھے بتائیں سما بسر جو ہے یعنی یہ کیا چیز یہ صحبت ہے سننا ارسانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہمارے سلسلے میں ہمت اور توجہ نہیں کی جاتی ہمارے سلسلے کا فیض لسانی ہے جو زبان سے بات ہوتی ہے اس کو سننے سے فیض آتا ہے اور لکھا ہے کہ اکرب السنت جو ہے وہ ہے ہی فیض لسانی کہ انگیال مساساں جو تصرف نہیں کیا کرتے یہ تو علیہ مایاتی وہ جو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں تو یہ ذکیم ترقی ہونی سے ہوتا ہے فیض لسانی سے تزکیہ ہوتا ہے میں ایک دفعہ ایک نقشبندی حضرات کی مجلس میں بیٹھا تو توجہ جو ڈالی ہے صاحب نے تو اس سے ایک آدمی چھلانگے لگا کر الٹا کر گر گیا اور ان کے خلیفہ نے مجھ پر توجہ ڈالی تو میں اس کی اس کی توجہ میں نے بازوؤں پر گرتا ہوا محسوس کیا تو میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ ہمارے سلسلے میں بیٹھ جاؤ اور توجہ کر رہے کہ ان کو پتا چلے کہ توجہ کیا چیز ہوتی ہے اللہ اللہ کی شان اور احسان کے بے توجہ سلسلے ہمارا بے توجہ کا اس لیے وہ ہم زیادہ غم نہیں کیا کرتے کہ مرید کو دل میں نور نظر آیا ہے کہ نظر نہیں آیا ہے اس کے بال کھڑے ہوئے ہیں کہ نہیں کھڑے ہوئے ہیں نبی رضائل سے پاک ہو رہا ہے اور فضائل سے متصف ہو رہا ہے اور ذکر کا عادی ہو رہا ہے اللہ کا دھیان اس کو چلتے چلتے اٹھتے بیٹھتے حاصل ہو رہا ہے بس یہی چیزیں حاصل کرنے کی ہیں باقی دل اچھلا ہے نہیں اچلا ہے ہاں؟ ایک دفعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بطور استعفی کے اپنی مریضوں سے کسی راستے پر جا رہے تیز تیز چلے کچھ پہاڑی اونچائی پر چڑھنا تھا تو وہاں پر جو چڑھے تو سب کے دل دھک دھک کرنے لگے بوجھے چڑھائی کے اور تیزی کے سب کے کل جاری ہو گئے بولے چڑھائی چڑھ جاری ہو رہے تھے کل جاری ہو رہا ہے تو یہ نہیں ہے وہ تو اللہ کا دھیان ہے جو آدمی کو زندگی کو متاثر کر لے اچھا یہ ہے کہ صحبت ہر کسی کو حاصل ہے مجھے یاد ہے کہ میں نے پوچھا کہ یہ لڑکوں نے کالر جو ہے یہ کیوں اونچے کیے ہوئے ہیں اس طرح اس طرح انگریزی کالر جو ہوتے اس کو لوگ مڑتے ہیں پیچھے بنا جو انگریزی کان بنے ہیں کمیز کے تو وہ کچھ دنوں لوگوں نے کھڑا کرنا شروع کر دیا نے کہا جی کھڑا کیوں کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ کسی فلمی تماشے میں دیوانند جو ہے کوئی ہندو ہے اس نے اس طرح کر کے ایکٹنگ کی ہے میرا بادشاہ ان کو تو ایسا فیض اس حاصل ہو گیا مل کا رابطہ کل کلبیا دیوانند کے ساتھ ہے اس کی صحبت حاصل ہے ہاں۔ حقیقت حقیقت بیت صحبت جو ہے وہ آپ کے قلب کے کا کس کے ساتھ کس کے ساتھ مناسبت ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے قلب کی مناسبت کس کے ساتھ ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں کیا آپ کے دل میں کون رہتا ہے کس کی طرف دھیان خیال ہوتا ہے ہمارا ایک طالب علم تھا تو وہ اس کو لوگوں نے کہا کہ یہ اس کو لوگ کہتے ہیں ہر ہٹلر تو ہے مچھ ہے ہٹلر کی طرح بنائی ہوئی اور وہ ایک چمڑے کا کوٹ پہنتا تھا جس کے نیچے کوئی وہ جھاگر لگی ہوئی تھی جھاگر کو پشتوں میں کیا کہتے ہیں ہاں، نہیں پختو اب ہاں، چپٹوں کے آگے لگا لیتے تھے جیسے اسے جھالر نیچے لگائی ہوئی کہ ہٹلر کا کوٹ ایسے ہوتا تھا باتیں کرے تو ایسے کرے اللہ کی شان کے وہ شکار ہو گئے سلسلے میں بیٹھ ہو گیا تو آدمی سے بدلے آخری جات تک پہنچنے والا تھا بس کندر میں اس کی بدلی تو لوگوں نے اس کو کی جگہ حضرت ہٹلر کہنا شروع کر دیا کیا حضرت ہٹلر دیکھا دیکھیے اب اس کی روح نے صرف اس کی باتیں سنی ہیں اور اس کی تصویر دیکھی ہے تو اس سے اس کو فیض ہو گیا اس کی زیادہ خاص طبیعت جو ہوتی ہے نا اس کو کتاب سے بھی فیض ہو جاتا ہے کتاب سے فیض ہو جاتا ہے میں اپنے بعض کو کو دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں کہ ان کے چہروں پر عیسائیوں کے رنگ آ جاتا ہے تو وہ یہ جو کتابیں پڑھنے سے ان کو جو علاوہ کتابوں کا ان کی روح پر جو اثر آتا ہے تو اس سے ہوتا ہے رنگ میں رنگ جاتے ہیں تو یہ جو ہوتا ہے اس پر تعلق کل جو ہوتا ہے یہ ہر انسان کا ہوتا ہے وہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر آدمی بیٹھ کسی کے ساتھ بھی کیوں نہ ہو رہا ہو یہ جو بیت حقیقی جو ہے وہ روح کا آپ کی روح کی مناسبت روح کا آپ کا کس کی طرف وہ ہے جکاؤ ہے کس کے دھیان میں رہتے ہو کس کا خیال آتا رہتا ہے اور قلب جو ہے تو اس کل سے یہ کل لے رہا ہوتا ہے یا ظلمت لے رہا ہوتا ہے یا نور لے رہا ہوتا ہے اس میں وہ بیٹری کا وولٹیج کی بات بھی ہوتی ہے جو کل نور کے زیادہ بہاؤ پر ہوتا ہے اسے کم دباؤ والے کی طرف آتا ہے اور ایسے ہی یعنی جو ظلمت کے زیادہ وولٹیج پر ہوتا ہے تو اس سے پھر دوسرے کی طرف بہاؤ آتا ہے اور اثر آتے آتے آتے آتے آدمی کا رنگ بدلتے بدلتے بدلتے بدلتے بعض اوقات رنگ پختہ ہو جاتا ہے پھر ظاہر نہیں ہوتا یہ جو ہم نے کو مکتوبات میں یہ بات نہیں پڑی کہ مکتوبات پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی شیخ احمد سرزی رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت مولانا ذخیرہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تھی اسلامی سیاست تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا ایک واقعہ اس وہاں سے میں نے پڑھا تھا اسلامی سیاست بڑی پڑھنے کی کتاب ہے شیخ کی آج ملتی نہیں میرا خراب ملتی ہے آپ کے سال میں نہیں ہے اچھا جی اس میں لکھا ہے کہ میں ایک آدمی حضرت شیخ احمد رمی احمد اللہ نے لکھا ہے کہ میں ایک آدمی کی عادت کے لیے گیا اور اس پر نظر تاری ہو گیا تو اس کے قلب کو اس کا قلب سیاہ تھا تو رات نے توجہ سے بغیر بولے قلب کے حال کو حال کو بدل لیتے ہیں ان کی مشق ہوتی ہے اس کے قلب پر متوجہ ہوا اس کی گندگی دھونے کی کوشش کی وہ دھل نہ سکی تو سوال کیا اللہ کے حضور یا اللہ کیا بات ہے تو پتہ چلا کہ وہ کفار کی صوبہ سے بیٹھتا تھا ان کے ساتھ اس کی محبت اور مواصلات مواخات کے تعلقات اس کے ان کے ساتھ تھے اور سے دل سیاہ ہوا ہے وہ گندگی اتنی ہے کہ دھل دھلنے کے قابل نہیں ہے کہ اسی پر اس کی موت ہو گئی بعض آدمی مسلمانوں کے مسلمانوں کے فکر میں مرتا ہے لیکن ایمان پر نہیں مرا ہوتا اور بعض آدمی جو ہے تو کفار کے یہاں مرتا ہے کفار کے بستر پر مرتا ہے لیکن ایمان کے مرا ہوتا ہے بعض اگر پتہ نہیں چلتا لوگوں ہمارے پروفیسر صاحبان بڑا سوال کرتے رہتے تھے نا اور یہ آدمی نے میں ایجاد کی آدمی نے دوائیاں ایجاد کی اس نے اتنی محنت کی جان کھپائی اور یہ دو میں جائے گا اور ہم نے سارے جھوٹ بولے ظلم کیے قبلے کیے کلمہ پڑھا ہے تو ہم جنرل کو جائیں گے تو ہمارے پروفیسر صاحب جواب دیتے رہتے تھے تو بعد میں یہ ہمارا نمبر آیا تو میں سوچتا رہا تو مجھے ایک بات سوچی اس کا بڑی تسلی ہوئی ان کو میں نے کہا کہ بولو کو شیر بار کا ٹھیکہ میں نے اور آپ نے ہم مولویوں نے کوئی کو ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا کہ ہم ایمان پر ماریں گے اور ہم ایمان پر سلم کر کے ماریں گے یہ تو اللہ کا اپنا معاملہ ہے آپ کو کیا پتا ہے کوئی جپلے کرتا ہو ظلم کرتا رہا ہو حد تک پہنچ گیا ہو سلب ہوا ہو مرتے وقت اور آپ کو کیا پتا ہے کسی آدمی کی قربانی اللہ نے قبول کیوں نہیں ہوں اور لوگوں کو کفر میں نظر آ رہا ہے اللہ نے اس کو ایمان نصیب کیا ہوا ہو وہ شیخ دھان کا واقعہ تو سناتے رہتے نا یاد ہے آپ کو کیسے یاد ہے تو اس کتاب کا کیا نام ہے امار صاحب ہاں کتاب ہے کہانیوں کی چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں الانبی رحمۃ اللہ کے پسند واقعات وہ میں جب بھی جاتا ہوں تو ساگر صاحب اور اس کو کوئی تصور کی کتاب کے درد کے دینے کا کے بات کرتا ہوں اور یہ کرنا ہوتا ہے پھر مار صاحب کا ذمہ ہوتا ہے کہ اس کتاب سے واقعات پڑھ کر سنائے سو اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ تیل کا تاجر شیخ دہان دوہن سے کچھ دہان لفظ بنا ہوئے نا دو یہ دہان ہے تیل والا تیلی تو اس میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک عالم ان کی فات ہو گئی تو دفن کیا جب دفن کیا تو بہت لوگ گئے ہوئے تھے جانا پڑھ کے دفن کرنے تک گئے ہوئے دوسرے دوسرے آدمی کی موت ہوئی تو اس کو دفن کرنے کے لیے گئے تو کوئی اجتماعی سی قبر تھی کہ ایک آدمی کو آگے رکھتے تھے تو دوسرے کو رکھتے تھے اگلے کو ٹکیل دیتے تھے لمبی بیس فٹ لمبی ایک قبر کھودی ہوئی اس میں لوگوں کو آگے پیچھے رکھ رہے ہیں رکھ رہے ہیں تو دوسرے دن جو گئے تو اب وہ پہلے دن عالم کو رکھ کر آئے تھے دوسرے دوسرے مردوں کو رکھنے کے لیے جب انہوں نے کھولا قبر کو تو دیکھا کہ وہ عالم آنے اور وہ اس کی جگہ کوئی لڑکی نے ہے تو قلم خود نکل گیا اس کے بعد کوئی نہیں آیا لڑکی کیسے آ گئی سب لوگ ہرانا ہو کر دیکھ رہے دیکھ دیکھنے ہیں آگے تو پیرس سے ایک آدمی کوئی ہائی عمرے کے لیے آیا ہوا تھا <clears throat> اس جاگے ہو کر دیکھا اس نے کہا ہاں، یہ تو میری شاگرد عیسائی لڑکی ہے جو مجھ سے ٹیوشن پڑھتی تھی ہاں، اس میں پیرس میں فرانس میں خیر یاد میں چلا گیا اس کو بڑا تجسس میں جا کر معلوم کیا پتا چلا کہ لڑکی کی موت ہو گئی اس کے لیے میں تو اس نے ہے تو کسی طریقے سے اس کی قبر کو کھلوایا تو اس کی قبر میں مکہ مکرمہ کا دفن شدہ مسلمان عالم نکلا تو پھر لوگوں نے اس کی بیوی سے جو ہے تو مردمات کیوں عالم کی تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ اس جنابت پر اعتراض کیا کرتا تھا عیسائی مذہب اچھا ہے کہ اس نے عورت سے ملنے کے بعد اس لیے جنابت نہیں ہے مجھے اس آدمی کا ایمان سلب تھا یہاں سلب نہیں تھا تو کو دکھانے کے لیے اس کو اچھا اور وہ جو لڑکی تھی اس کے بارے میں معلومات کی گئی تو کہتے لڑکی جو تھی یہ کہتی تھی کہ مجھے اسلام میں پردے کے احکامات بہت پسند ہیں یہ کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے کہ اللہ کس کو ایمان کا خاتمہ کس کا کر رہا ہے کس کا ایمان کے بغیر خاتمہ ہو رہا ہے ہر کسی کو خطرہ ہوتا ہے آخر تک ہمارے یہ خیال صاحب جو بزرگ ہیں ہمارے یہ مولانا ذخیرہ صاحب کی ملاقات کے لیے رائے بن گئے وہ اجتماع پر آئے ہوئے تھے تو خاص طوریہ اللہ اور اللہ جو ہوتے ہیں ان کو آخری عمر میں ایک بہت غم خوایا اندر کو سوراخ کیے اور کر رہا ہوتا ہے اور وہ ہوتے ہے خاتمہ کی فکر تو کہتے ہیں کہ میں گیا ان کے پاس تو مجھے راستے میں روزگی آئی اور اس میں اگر تھرمی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور نکال کے جس مولانا زخری صاحب کو کہتے ہیں کہ خاتمہ بالخیر ہے جیسے میں گیا پھر انہوں نے مجھے بلایا ملاقات کی میں نے ان سے یہ بات کہی میں نے بہت خوش ہوئی اور بہت لیکن اللہ کی شان ڈاکٹر سیار سے بھی اس کے بعد پھر تاری ہو جاتا ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو باقاعدہ اچھا مشرہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہونے کے پھر بھی خزاف جلد میں سے پوچھتے تھے کہ منافقین نے مجھے تو نہیں بتایا آپ کو اتنا اپنے بارے میں غم تھا جی تو اگر کسی کے وہ جنازے میں جا وہ کے پہچان ایسے کرتے ہیں جنازے میں کیا مظفر جلد نہیں گئے ہوتے تھے اور اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ آدمی منافق مرا ہے ایک دفعہ خزیفہ جنہ نے پوچھا کہ میرے گورنر میں کوئی منافق تو نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے ایک گورنر آپ کا منافق ہے انہوں نے کہا مجھے بتا دو انہوں نے کہا بتانے کا مجھے بتانے کی مجھے حضور وسلم کی طرف سے اجازت نہیں ایک گورنر کا خط آیا اپنی بیوی کو مجھے سینسر ہوا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ تو کیا وہاں پڑی ہوئی کر رہی ہے یہاں جا ایسے باغ ہیں ایسے انگور ہیں ایسی شرابیں ہیں ایسی چیزیں ہیں ایسے مزے ہیں اور تو وہاں بیٹھی ہوئی ہے نہیں آ رہی ہے یہاں پھر معذول کیا انہوں نے پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہی آدمی منافق تھا تو یہ کر رہا تھا کہ انسان دوسرے انسان کی صحبت سے بنتا ہے تو اس لیے پہلے حضرات پہلے زمانے میں طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ بیت ہونے کے بعد مختلف اوقات کو بعض جگہوں پر بارہ سال لینا ہوتا تھا اور کام نصاب چار سال ہوتا تھا چار سال لینا ہوتا تھا اور اس میں کوئی جھاڑو دے رہا ہے تو کوئی میتر خلا صاف کر رہا ہے کوئی لکڑیاں کے چلا رہا ہے کوئی کیا کرتا ہے پھر کچھ عرصے کے بعد پھر ذکر کار پر بٹھاتے تھے ہمارے شیشے کے سلسلے میں پہلے یہ رگڑا رگڑی بہت اب تو آسانی ہو گئی ہے حضرت شاہ مران ذریعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ صرف رمضان کا میچ رمضان کا مہینہ بلاتے تھے اور متعلقین کہتے کہ ایک مہینے میں نسبت ہو جاتی تھی کال کا تعلق تعلق ملا ہو جاتا تھا زمانے میں تیزی آ گئی ہر چیز میں تیزی آ گئی تو روحانیت میں بھی صورت اور رفتار میں اضافہ ہوا ہے کچھ عرصہ پابند رہنا پڑتا ہے اس کے بعد رنگ جب آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آدمی ادھر جائے اس لیے کہتے ہیں وہ مختلف صاحب نے لکھا ہے کہ مقتدی کو شروع کے دور میں اپنے شہر کے علاوہ کسی طرف جانا آنا نہیں چاہیے تاکہ اس کا تعلق رنگ پکا ہو جائے اور پھر کہیں ادھر جائے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے